جو کچھ صحابہ کو کہہ دیا گیا وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھایا اللہ کے نبی انہیں ملے آگے سے حفاظت کی دائیں سے حفاظت کی بائیں سے حفاظت کی یہ ہمارے ہاتھ کیا ہے ہاتھ تو حضرت طلحہ کا تھا نبی کے چہرے پر سے اسی تیر اپنے ہاتھ پر روکے تھے اسی تیر اور حضرت زیاد بن سکن یاد آتے ہیں مجھے آج ہی چھوٹی چھوٹی بات میں اپنے گھر میں سے نبی کی سنت کو دھکا دے کے نکال دیا جاتا دھکا دے کے نہ شادی نبی کے مطابق نہ جنازہ نبی کے مطابق نہ خوشی نبی کے مطابق نہ مراکہ نبی کے مطابق نہ قبر نبی کے حکم کے مطابق نہ دفن نبی کے حکم کے مطابق نہ چلنا نبی کے حکم کے مطابق نہ پہننا نبی کے حکم کے مطابق دنیا کے کافر تو رشک کرتے ہیں میں نے کئی مستشرقین کی کتابوں میں دیکھا علماء گواہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے پہلے لوگ بڑے عجیب تھے انہوں نے اپنے نبی کی حفاظت جب کرنا چاہی نبی پر کسی کو وار نہیں کرنے دیا گر گئے سات صحابہ اللہ اس جیسے اس زمانے میں چند نوجوان پیدا کر دے سات صحابہ جن کے جسم میں ابلتا ہوا خون تھا اللہ کے نبی کو بچاتے ہوئے غزب عہد میں اپنی جانیں کٹا کے چلے گئے باقی صحابہ کھڑے رہے حضرت زیاد بن سکن زمین پہ لیٹتے ہوئے آ رہے ہیں کھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں اسی سے زائد زخم ہے خون بہ رہا ہے جسم میں سے کیسے اٹھ رہی ہے نزا کا عالم شروع ہے آگے بڑھے اللہ کے نبی کے پاؤں پہ اپنے رخسار رکھے اور جان اللہ کے سپرد کر دی ہے کہ اللہ اسی نبی کے پاؤں میں میں جان دے کے تیرے پاس آ رہا ہوں حضرت سعد بن ربی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ کو ڈھونڈو بڑا وفادار تھا جا کے ڈھونڈو تو صحیح حضرت سعد ستر زخم کھا کے پڑے تھے کسی نے جا کے پوچھا اللہ کے نبی سلام کہہ رہے ہیں کیا مجھے سلام کہہ رہے ہیں آقا سے کہہ دینا آپ کی برکت سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور میرا پیغام مسلمانوں کو دے دینا کہ اگر نبی کو کانٹا چپ گیا تمہاری زندگی میں تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا